بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ساتھی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے نام لیوا اور جو ان بزرگان دین سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں وہ یعنی آج مدارس اور علماء کی اکثریت ان بزرگان دین کے سیکولر ریاستوں کی مخالفت کے موقف کو جاننے کے باوجود اور بر صغیر میں جہاد کی فرضیت کے مشروع ہونے کے باوجود اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے الحمد للہ وسلاۃ وسلم علی رسول اللہ پہلی بات یہ ہے کہ الحمد علماء کرام کی بہت بڑی اکثریت نے صلیبی اور سہیونیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہوا ہے جس کو کافی عرصہ ہو چکا ہے حال ہی میں جب امریکہ نے افغانستان و عراق پر یلغار کی تو علماء کرام نے امریکہ کی مخالفت اور جہاد کا فتویٰ دیا یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانیت کے لیے سب سے خطرناک جراثیم یہی صلیبی اور سہیونی ہیں جن کے خلاف جہاد و قتال کی مخالفت کوئی شاید ہی کر سکتا ہو دوسری بات جب تلک بیماری ختم نہ ہوئی ہو مستند ڈاکٹر اور طبیب کی بات قابل عمل اور لائق اعتبار رہتی ہے چاہے معائنہ اور تشخیص کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو بر صغیر کو اس وقت دارالحرب قرار دے دیا گیا تھا جب انگریزوں کی مداخلت شروع ہوئی اللہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ محدث دہلوی پر رحم فرمائے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ بر صغیر دار الحرب ہے تیسری بات کتاب و سنت کی روشنی میں زمینی حقائق کے مطابق صرف ایک عالم کا فتویٰ بھی کافی ہوتا ہے اور یہ بات طے ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے وہ جسے چاہے خدمت کی توفیق دے بس اللہ تعالی ہی ہمارے علماء کرام کو حق بات کہنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر البشر وسلم تسلیما کثیرا کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ